حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں تمہاری سہری سے ہرگز نہ روکے اور نہ افو کی سفیدی جو کہ سیدھی اوپر کو چڑھتی ہے حتیٰ کہ اطراف میں پھیلنے لگے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھیالیس